الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله الله عليك وہ جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جو اتنا دیا اور مانگے دیا اتنا دیا کہ مانگے دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر کہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں قابل سر تقریم و تعظیم معزز سمین و حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عمل والہ و اتم امرحان ہو و اعظم شان ہو بھی حمد و ثنا اور حضور قرون شاہ و مشہور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ حمل کے اندر ہر گئے علیہ سلام ہر گئے ابین کو محبت کے شرط کی بات میرے انتہائی قابل قدر سامعین ایسی احتشام کرم کے نظرات میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قربانی کی گئی چونکہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے وقت لا شریف مولا کی بادہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سب سب نے سن سنا کے اس پہ عمل پیرا ہو گئے جن کے گزار کی توفیق عطا فرمائے سب سب نے اللہ سونا کامل ہدایت عطا فرمائے کامل ایمان عطا فرمائے میرے دل و دماغ و نگان و زبان و ہر قسم کے فتنے اور شب کی محفوظ فرمائے نفس کی سرکشی بھی محفوظ فرمائے احباب بات اج کے جمع المبارک کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں غیرت اور حیا کا حکام احباب دن میرے کریم آتا علیہ سلاد السلام کی حدیث پاک کے میرے آتا آتا علیہ سلاد السلام نے فرمایا المر اتو المکمن مر آت مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے فرمایا مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے اس مومن میں جو پہلا لفظ مومن ہے اس سے مراد اللہ واہ کا ذات ہے دوسرے مومن سے مراد بندہ مومن ہے جو انسان ہے جو بندہ مومن ہے وہ اللہ تعالی کا آئینہ ہے آئینے کا کام کیا ہوتا ہے آئینہ جب بھی آدمی دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے بندہ مومن جو ہے جب ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے اس کے منہ کی اس کے چہرے کی زیارت کریں گے تو ہم نے اللہ یاد آئے گا یہ مومن کی نشانی ہے جسے دیکھ کر رب یاد آئے سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا بندہ بندہ مومن ہے تو احباب بات کچھ صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ کی بھی ہیں اور اس کے بندوں کی بھی ہیں جس طرح بندہ بھی مومن ہے اللہ بھی مومن ہے بندہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہے اللہ بھی دیکھنے اور سننے والا ہے ایسی صفات اللہ کی جو ہے وہ بندوں میں موجود ہے اسی طرح میرے کریم ماں سلاد سلاد کی حدیث سے پاک ہے لہٰذا فرماتے ہیں اللہ ہوں اللہ جو ہے وہ بہت ہی غیرتمان ہے غیور کا جو لفظ ہے وہ مبالغے کے لیے آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے اور مومن کون ہوتا ہے وہ بھی انتہائی غیرت مند ہوتا ہے اور غیر کا مفہوم جو ہے امام ایاز مالکی کی رحمت اللہ ہی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غیر کس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی خصوصیت میں کسی دوسرے کی شرکت کو برداشت نہ کرنا کسی کی خصوصیت خصوصیت میں کسی دوسرے کی جو شرکت ہے اسے دیکھ کر انسان کو جو غصہ آتا ہے خون نکلتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں یعنی اس سادے پنجابی کے الفاظ نے کہ جیڑی کسی بھی کسی نہ خصوصیت ہوتی ہے جس طرح میاں بیوی آپس کے اندر تعلقات نے انہیں تعلقات کے اندر بندہ جب کسی کو اپنی بیوی کے نال تکے تو وہ بھی جیڑی غیرت نکلتی ہے خون نکلتا ہے جہاں کسی نے کہتے ہیں کہ تب میں اپنی بیوی نال تکیا ماں نال تکیا اسی وجہ بھی قتل کر دیتا انہوں غیرت کیا کرتا غیرت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خصوصیت اندر اسے دوسرے برداشت نہ کرنا مالکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پہ جی انسان کی میاں بیوی کی آپس کے اندر جو خصوصیت ہے اس کے اندر دوسرے برداشت نہ کرنا اس دوسرے کے اندر شامل تک کے جو غیرت جاگتی ہے خون پگلتا ہے جاتا ہے تو میرے کریم کا علیہ سر نے فرمایا کہ جو ہے جو ہے خور ہے شرابی ہے والدین کا گستاخ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کو منع فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا تو اخباب جیت کا اللہ باج شریف نے قرآن مجید فرقان پر کے اندر نشان فرمایا فرمایا ان ان الذين الذين يحبون في في امنوا لهم عذاب اليم الدنيا والاخره فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے جانتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان آیا اندر إن الذين يحبونه فرمایا اللہ جانتا ہے لیکن تھی نہیں جانتے جرا رب نے آزاد دینا ہے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا رب تے جانتا ہے تھی نہیں جانتے ہر بابے جی وقار اس آیت کریمہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں لوکاں دا ذکر کیتا جڑے بے حیائی پھیلاندے نے جڑے مومناں دے اندر بے غیرتی بے حیائی پھیلانا چاہندے نے انہاں لوکاں دا اللہ تعالی نے ذکر کیتا قران دے اندر مختلف مواقعات دے اندر اللہ اللہ شریف نے اس چیز کا ذکر کیا جہے لوگ بے حجائی بے کی پھیلانا چاہتے ہیں وہاں واسطے مختلف سزاوا بیان فرمائییا مختلف طریقے کے ذکر فرمایا کتنے اللہ وقت شریف نے فرمایا وہ من اے مومن عورتوں اپنی اپنی رکھو رکھو نیوا اپنی کاما کی حفاظت کرو فرمایا فرمایا قل انما ربی ربی ما منها وما بطن اے محبوبہ اعلان کر دے اپنے ان کے دس دے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن تیرے رب نے بے حیائی اور بے غیرتی نو حرام کیتا ہے چاہے وہ ظاہری ہوے چاہے وہ خفیا ہوے چاہے وہ ظاہر ہوے چاہے وہ باطنی ہوے ہر قسم دی بے حیائی نو اللہ وحدہ لا شریک نے حرام کیتا ہویا ہے اسے چیز دی ترجمانی کر دیوایا آر دیکھا جی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لائے آپ فرمان دے نہیں او بے غیرت دی یارو او یاری نالوں بندے کی عزت نہ ہوئی عزت نہ بچے اپنی عزت ضائع کر کے اپنی دنیا کے لالچ دنیا کے مقاصد کی خاطر اپنی جڑا بندہ عزت دنیا کے دنیا کے کام کے داد لا دینا ہے مانے نے گرو کے کتا چاہیے کتے کی فطرت ہوتی ہے کہ کتا اپنے مالک کا سطح وفادار ہوتا ہے یہ کتے کی پکی فطرت ہے جس بندے نے کتے پالیا اس دن وفا ضرور کرے گا چاہے وہ روٹی پائے یا نہ پائے لیکن اسے دروازے پہ وہ بیٹھا رہے گا گی انسان وہ انسان مالک بے شمار کھان کے باوجود میرا شکر نہیں کرتا بے شمار نیمتا استعمال کرتا ہے لیکن نعمت کے بدلے کے اندر اپنے مالک کا شکریہ ادا نہیں کرتا اپنے مالک کے نام وفا نہیں کرتا بے وفائی کرتا ہے کتا وہ ہے کہ جا اپنے مالک کے نام مارا خان کے باوجود بھی وفا کرتا تو احباب کی بات ادب غیرت اور کفر کی مخالفت کرتا یہ تر نے یہ جدو بندے ہو سب کی پہلی گل ہے بندے کی خیرت ہوگی دوسری گل ادب ہوگی تیسری کفر کی مخالفت ہوگی یہ تر چیزاں بندے ہو باقی ایمان تا اللہ کی بارگاہ چبول ہو رہا ہے جڑا بندہ بھی ادب ہے اس کا بھی نماز روزہ اللہ کی بارکا قبول نہیں جڑا تیوس ہے جل کو جنت دیوس ہے فرمایا جو انسان دیوس ہے وہ جنت داخل نہیں ہوئے گا جدو جنت داخل نہیں ہوگا وہ نماز کا قبول نہیں ہوا اس وجہ جو جنت داخل نہیں ہوگا تیسری گل کفر کی مخالفت یعنی کہ کفر کی مخالفت جہی ہے انسان کے موجود ہوے غیرت ہوے ادب ہوے یہ تر چیزاں ہون تے پھر اللہ کی مارگا سے بندے کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوتے تو ابا میں کی بات اللہ وحدہ اللہ شریف دا ادب آ جائے وہ رسول دا ادب آ جائے وہ ودیا دا ادب آ جائے وہ کتابوں کا ادب آ جائے تو پھر بندے میں غیرت بھی آ جائے اللہ دے رسول اللہ تعالی اللہ دے رسول اللہ دے ولی اللہ دے کتاباں انہوں نے کتابوں کی وجہ تھی بندے میں جو ادب ہے اس ادب کی وجہ بھی انسان غیرت بھی آ جاتی ہے اس ادب کی وجہ بھی انسان بھی کسی نال مخالفت کرتا ہے وہ اللہ وحدہ اللہ واسطے گیرت ہو ہوتی ہے دوسری گل کہ کفر کی مخالفت جہاں بندہ کفر کی مخالفت کرتا ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے کرنی ہے وہ بھی غیرت شامل ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رضا واسطے غیرت جہی ہے یہ جان پہ جب کوئی بھی چیز کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام حکم وصولی کرتا ہے شریف کا حدہ توڑتا ہے اللہ رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کی غیرت جاگتی ہے اس کی غیرت جاگ کی وجہ تھی اس اندر جو ادب اور غیرت جاگتی ہے اسی طرح ادب ہے اس طرح غیرت ہے تیسری گل کفر مخاطب اور ادب اور غیر اتنا چیزیں جو کہنا انتہائی عام تو احباب کا ابھی اس چیز سے اس مسئلے نندر قابل غور بات ان گے ہم دیے گئی کہ ان اللہ جی نے جو تشریح الفاظ شکو بے شک وہ لوگ جہے یہ چاہتے ہیں کہ بے حجائی کے بغیر کی پھیلے موبنا دن بس ان سے تکنا یہ ہے کہ یہ بے حجائی کے بغیر کی پھیلان والے کون لوگ ہیں اور یہ سبب کی بنتا گیا اس طریقے سے نام ملائی جا رہی ہے ہمارے جی بات اس کے اندر تھی خود مشاہدہ کرو کار سے چوبا نکلو بازار کا رخ کرو عورت بازار سے آئی کیوں آئی کس وجہ سے آئی انہوں لے کے کون آیا عورت سکول سے گئی انہیں کون لے کے آیا یہ کسی وجہ تھی آئی عورت بازار کی زینت بنی دفتر کی زینت بنی ہوٹلوں کی زینت بنی شادی ہارا کی زینت بنی باہر کے معاملات کے کے اندر اندر جنہ عورت یہ زینت بنی ہے یہاں کماں کی اسے اندر ہاتھ انہیں اسے لے کے والا رہا ہے اس کے حوالے کا بارہویں جی موجودہ سال چلتی پی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر یہ بات موجود ہے شامل ہے کہ عورت کے حقوق جڑے ہیں یہ مرد کے برابر اور حقوق جڑے ہیں یہ مرد کے برابر نے لیکن سارا اسلام جڑا ہے انہیں عورت اور مرد میں چلتا ہے فرمایا النساء مرد عورتوں سے حاکم بنایا مرد کی ہے کون ہے حاکم مرد اورت حاکم ہے حاکم کے محکوم کدے بھی برابر نہیں ہوتے دوسری گل عورت حج کرے اپنے مرد کے بغیر حج واسطے نہیں جا جائے بھی حج قابل قبول نہیں حج نہیں کر سکتی اور تیسری گل عورت حج نہیں کر سکتی شریقے کے اندر تیسری گل ہے کہ شریقے کے اندر عورت اور مرد کی گواہی برابر نہیں اگر جیسے ایک اور مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی ہے یعنی ایک مرد کے برابر دو کا مقام رکھا گیا کسی جگہ کے اندر بھی عورتیں جہاں مرد کے برابر نہیں آئی لیکن یہ بیان کا مقصد سی کہ یہی عورتیں اپنے گھر کے اندر نکل بازار کی سینت بن ہوٹل کی سینت بن لیکن سارا اسلام جہا ہے اس کسی اجازت نہیں دن اسلام انتہائی غیرت اور ہزار کا مذہب ہے اللہ بھی غیرت والا اللہ کا رسول بھی غیرت والا اللہ کے مومن بندے بھی غیرت والا تو ہمارے دن کا اللہ بھی غیرت کی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے انسان ہر قسم کی برائی کی کھنا کروایا اللہ کی غیرت کی ہے جب انسان برائی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش چاہتی ہے اس برائی کے علم اس برائی کے بدلے سے اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے سزا کی وجہ سنائی یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے پھر رسول کی غیرت کی ہے میرے کریمہ علیہ سلاد السلام کی غیرت توجہ فرماؤ جدو میرے کریم مات علی سلط السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ فاطمہ مستحرہ سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین اپنی چادر تک چھپایا چادر تک چھپا کے میرے کریم مات علی سلط السلام نے فرمایا اللہ و خاصتی اے میرے مولا اے میرے خاص بیت تھی اے میرے خصوصیت والے نی اے میرے اہل نے کولے حضرت سلمہ میری اور تہاڈی اماں ام ملی قریب نے عرض کر کے سونے میں بھی چادر کھڈیا آ میرے نبی دی غیرت گوارا نہیں کی میرے نبی فرمایا نہیں نہیں اے سلمہ تو چادر تھلے نہیں آ سکدی کیوں نہیں آ سکدی اس واسطے کہ چادر دے اندر علی گیر مار موجود ہے ساری نبی دی غیرت کی ہے کہ ساڈی اما باپ نو نبی پاک علی سلاد السلام نے اس چادر کے تھلے نہیں آمر دیتا جس کے اندر علی گرم ہو اور اور اسی چیز کا اندازہ خود کرو علی کتنی غیر والے علی کتنے پاک نے اور مولا علی کرم اللہ کریم جو ہاں کیا ساری فکر سے فرق ہے کہ نہیں کروڑ ہاتھ کر کیا فرق ہے مولا علی کی غیرت کی فرق ہے فکر کے فرق ہے مقام کے فرق ہے مولا علی امام الاولیاء نے ادو تک کوئی ولی نہیں بن رہا جب تک مولا علی دی وہ علی لائے او علی اوتھے بھی نبی پاک علی سلام السلام المؤمنین داخل نہیں ہو دیتا فرمایا نہیں اتھے علی غیر مار موجود ہے جتھے غیر مار موجود ہو رہے اوتھے نبی اپنی بیوی بی پاک رو داخل نہیں ہو دیتا کیونکہ علی غیر مار میں ایک کریمہ کا علی سلام السلام دی غیر اور دوسری گل سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو میرے کریم ماں کا صلاح السلام نے گھر کے اندر اسلام کے اندر یہ تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا باہر کے لوگ آتے سن داخل ہوتے سن تے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ غصہ آتا سر آپ نے کی اللہ میرا دل کرتا ہے کہ تو آپ نے گھر کے اندر پردہ ہونا چاہیے آپ نہیں بیوی ماتا ہوتا ماتا نے ازواج متحرات نے گھر کے اندر پردہ ہونا چاہیے اس وقت تک پردے کا حکام نازل نہیں ہوئے یہ پردے کا حکام ہی نازل نہیں ہوا پردے کا حکم نہیں آیا اس ویلے امر کی غیرت کنی ہے ارد کرتے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میری غیرت یہ کہتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر پرتا ہوے بیبیاں اور دوسرے لوگوں کے اندر پرتا ہوے دوسرے وقت آتے لوگ آنے اپنے گھر کے اندر اتنے بیبیاں ہوتی ہیں اس واسطے گھر کے اندر پرتا ہونا چاہیے اللہ واہد اللہ شریف نے عمر پاک نے اس مشرے کے اتنے پرتے کی آزاد نہ کی پرتا نہ تو ہوا سید عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کریم آکل اسلام نے مشورے کے اندر جو آپ نے مشورہ فرمایا آپ نے مشورہ دیتا اس نے بدلے سے اللہ تعالیٰ نے پردے دی اور یہاں نماز کیا تو احباب جی کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حجاب پاک کی نہیں ہے آپ بھی حجاد اے عالم ہے آپ جتنی زندگی زندہ رہے ہیں ایک دن میں آپ نے برنا جسم غسل نہیں کیا بلکہ آپ دوران غسل کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے بیٹھ کے غسل کیتا ہے آپ نے اپنی شرمدار کو نہیں رکھا یہ آپ کی غیرت اور حجاد ہے یہ تو احباب بابے کا سید عمر بات کی اللہ تعالیٰ ہو اجے عورتوں مسجد اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے سی عورتیں جانیا سن گریب آتا نے سلام سلام کا دور پا کے آپ کی غیرت کی عادت سی حجا کتنی سی آپ کی زوجہ محترمہ نماز پڑھنے واسطے جانا تے آبرو کی چیچیاں چڑھنیا غصہ چڑھنا منت نہیں کر سکتے کیونکہ شریف کے اندر جائز سی آپ نے سوچا پتر مجھے کسی کو منع کر تو میں نہیں جان دی آپ فرمانے نے شریفی کے اندر منع ہویا نہیں تو جانی ہے لیکن میری غیر دوبارہ نہیں کر دی کہ نماز پر مسجد ہمارے چاہے اور بیویاں میرے کریم آ کر اس طرح سلام دیتا اور کے اندر مسجد اندر نماز ادا کر دیا رہی بکر صدیق کا دور آیا بیبیاں نماز ادا کر دیا رہی جب عمر پاک کا دور آیا بیبیا مسجد اندر نماز ادا کرتی منع کر دیا گیا بیٹیا ہو کے گئی نبی پاکرسلام نے نماز پڑھنی منع نہیں اسی مسجد اندر نماز پڑھ دیا رہی ہوں ابو بکر صدیق کا دور آیا انہوں نے منع نہیں کیتا اسی مسجد اندر جا کے ادا دی رہی اللہ کی عبادت کرتی رہی ہوں عمر پاک کا دور آیا ہے عمر پاک سر منا کر دیتا ہے مسجد اندر نہیں جان دے میری گل توجہ فرما اج بیار پھر پہولوں کے اندر جا رہی ہیں کالجوں کے اندر جا رہی ہیں دفتر نوکریاں کر رہی ہیں سارے ماں کر رہی ہیں جہاں بندہ اپنی بیٹی کی غیرت نہیں کرتا اپنی ماں کی غیرت غیرت نہیں کرتا اپنی دھی کی غیرت نہیں کرتا اپنی بیوی کی غیرت نہیں کرتا وہ بندہ انتہائی سے ہے کیونکہ جہاں بندہ اپنی عورت کی کمائی کھان والا ہے اپنی عورت کا پیسہ کھانا ہے عورت کما کے لیا مرد پیر کھائے وہ بندہ کدے بھی جنت نہیں جائے گا کیونکہ میرے کریم ماں کا سلام سلام کا فرمانیا بھی شاہ ہے میرے ہاتھ فرمانے یا تو جنت تو یوز سن جا کے اندر خیرت نہیں وہ جنت اندر نہیں جائے گا جنت اندر کوئی حصہ نہیں وہ جنت اندر نہیں جا سکتا جہاں اپنی بیوی کی کمائی کھانا ہے اپنی بیٹی کی کمائی کھانا ہے اپنی بیٹی نو کام کرا ہے دفتر میں جاتی ہے سکولوں کالج کے اندر جاتی ہے پیسہ کما کے لیا ہے وہ پیسہ جمع سے آرام ہے وہ چاہے سرکا کرے حج کرے سرکا بھی قبول نہیں حج بھی قبول نہیں اس نماز بھی قبول نہیں وہ کوئی بھی عمل اللہ بھی مارکا قبول نہیں وہ دور کیسا آ گیا ہے بیٹی دفتر لگی ہوئی ہے جج لگی ہوئی ہے وکیل لگی ہوئی ہے ہوتا کی ہے بیٹی پچاس روپیہ تنخواہ پنجا ہزار لے کے آئیے باپ نے کی کی تائے پنج ہزار روپیہ لایا بیٹی کی کمائی کی ملا دی محفل کرا دیتی ہے او بے مانا تیری محفل قبول نہیں کیونکہ تو میرے نبی نے فرمان کی مخالفت کی دی ہے میرے نبی کے فرمان دینے اور دستار کے اندر رہنے واسطے دے کیونکہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے قرآن مجید فرقان امید اندر ارشاد فرمایا فرمایا کرنا فی بو بیوتکنا اور اپنے گھر کے اندر پکڑے اپنے گھر کے اندر ٹھہرے کرنا بولنا برابر لجنا کبھی چل جا رہی ہے لوگا جی پہلے عورتیں بےحجائی ہے وہ نہ پھیلائی جائے اس طرح نہ پھیلیا جائے جس طرح پہلے زمانے کے اندر بےحجائی ہوتی تھی اس واسطے قرآن اس چیزی واسطے منا فرمانا ہے گیا دوسرے مقام پہ فرمایا فلاطا خدا ربل قول فیت ملبی فی قلبی مرت القل قولا معروفا فرمایا وقرن فی فرمایا اور تما سے حکم کی فرمایا ہے وقرن فی بیوت گنا اپنے گھر کے اندر قرار پکڑن اپنے گھر کے اندر نہ نکل دوسرے اندر مقام پہ فرمایا اور اب پردے وچ رہے حیا دے اندر رہے اگر کسی نال گفتگو کرنی ہے تے پردے دے اندر کرے کسے مرد دے سامنے نہ جائے کیونکہ سامنے جائے دی تے مرد دے اندر جو حوث ہوندی ہے جو لالچ ہوندی ہے وہ جا کے بھی اس بات سے برائی کا اندیشہ ہے اس بات سے قرآن نے واضح طور پہ منع فرما دیتا ہوں کہ عورت جڑی ہے ایسے کم نہ کرے جس کے اندر بے حجائی پھیلے مسجد سیدنا عمر پاک نے مسجد کے اندر جان دے اور تن روک دیتا جب عورتیں اما شسری کا کول گئیاں جا کے عرض کی تھی اپنا سوال پیش کیتا میری تیری اما کی پر جیسے حالات بن بن گئے جیسا معاشرہ گیا ہے جیسے معاملات بن گئے اگر ایسے حالات ایسا معاملہ کریم کری سلاد سلام دے دور در ہو جاتا ایسے حالات بن جاندے نبی پاک علی سلاد اسلام بھی منع فرما دیں کیوں اما پاک فرمانی ہے کہ جیسے حالات ان ہے نہیں گل کجری آج تھی چودہ سو سال پیچھے دی آج تھی چودہ سو سال پیچھے دی گل ہے اسلام غیرت و حجات ہے مذہب ہے اما پاک فرمانی نے جیسے حالات ان ہے نہیں اگر ایسے نبی پاک علیہ السلام سلام کے دور کے اندر ہوں کہ آپ بھی منع فرما کر دے بس ادھر نماز نہ پڑھ دے اور قابل اور بات مسجد میں نماز پڑھنا ستائی درجے دس بار اور مسجد نبی شریف جس کے اندر نماز پڑھنا پنجاہ ہزار نماز اور سواب پنجاہ ہزار نماز اور سواب ہے سیدنا عمر پاک نے منع فرما دیتا سکول کالج دفتر یونیورسٹیاں ہوٹل پی سی او جو جہاز اندر ایر ہوسٹس یہ جنیاں بھی نوکریاں ہیں نہیں یہ انسان کی غیرت منافی ہے نہیں کیا ہے یہ انسان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ کسی بھی بچی کسی بھی دکان کے کھلوتی ہوگی مستبا مڈیکا لفنڈر زمانے کے لچے تکتے آنے پہ میرے مطلب گل انتہائی عام ہے انتہائی عام گل ہے صرف افسوس اس چیز ہے کہ سارے معاشرے کا ماحول ایسا نہیں کہ جڑا زین ان چیزوں ان گلوں قبول کرے جیسی گفتگو الحمد للہ سم الحمد للہ ساری اس مسجد اور اس ممبر سے ہوتی ہے تھی پھر کے تک لو تو کدھر ایسی گفتگو نہیں ملے گی یہ فخر یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے سارے پہ تو انہیں سانو غیرت عطا فرمائی ہے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور جو بیان کر رہے ہیں الحمدللہ للہ ذمہ داری والا کرنا کس بندے ہوتا ہے شبہ بھائی یہ گل ماری ٹلا مارا ادھر چکی ادھر رکھی ادھر چکی ادھر رکھی ایسی گل کوئی نہیں جی گل بیان کرنا پیا سما داری کرنا پیا قرآن ہے چک نے حریص ہے چک حدیث ہے اقبال نے کسی نے چک نہیں تو ہم بابا جی ساری بات کس سمجھی کہ سارے صحت اندر سارے دماغ کے اتنے یہودیت نسرانیت چھا چکی ہے سارے زیر نچنے قبول نہیں کرتے کیونکہ مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ ایک نشئی ہو جاتا ہے پوٹر کا پوڈر تو نہیں تھی دعوت کرو اسے لکھا کھانے رکھ چلو مرغا رکھو چھوٹا گوشت موٹا گوشت ہر چیز دنیا کی ساری سہولت رکھ چڈو جدوں تک اسے مزاج کی وہ پوڑی پوڈر اتنے نہیں ہونی انہیں آخر بھائی دعوت کا سواد رہا کیونکہ اسے مزاج تو کیول نہیں ملی سارے مارش کا مزاج بن گیا سر کی تقریر سننی شیر سننے اور جڑا آئے ایسی تقریر کرے بھائی جن تھی آئے دو نماز پڑھیا باقی تر معافی تم بھی جنتی ہے تھی کلما پڑھیا تو بھی معافی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ نے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جن کلمہ پڑھا جنتی ہو گیا اسی ایسیا تکریر سن اور ایسی تقریر کرنے آتی ہیں حقیقت سارے قریب نہیں آتی کیونکہ سارا مزاج نہیں ہے جیسا مزاج ہوتا بندہ ایسی گل قبول کر دیں ایک بندہ نشہ ہی نہیں انہوں تھی پوڈر دو تو نہیں آخے گا بھائی من مطلب کہڑی گلت گل پا لگا جہاں نشائی ہے انہوں پوڈر کا آخر جاؤ بسم کا بھائی بھائی تیری بڑی نیکی ہے تو تو میرے سان دیا میری زندگی بچائی ہے حالانکہ وہ زندگی کا دشمن ہے وہ آخر تو میری زندگی بچائی ہے کیوں نہ مزاج نہ رہتا پیا وہ مزاج چیز مل گئی ہے اس واسطے یہ جی گفتگو ہوتی ہے لوگوں نے انسان کی مخالف ہے میں سمجھنا اس چیز کو لیکن یہ میری مجبوری سمجھ لو کہ نبی پاک سے سمجھی ہے کہ جس زمانے کے اندر فساد آ جائے بے حیائی عام ہو جائے علماء حق حق بیان نہ کرنا تے اللہ وقت شریک نہ انہوں کا نفر قبول کرتا ہے نہ روزہ نہ فرض قبول کرتا حق حق بیان نہیں کرنے پردہ پایا جائے گا ہاتھ چھپایا جائے گا اس ویلے اللہ واہدہ شریف نہ ہونا دا نفت قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا تو احباب جی پاک میں گفتگو کر رہا تھا ساری اما پاک فرمانیاں نے کہ ایسے حالات اگر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بن جاتے تو آپ بھی مسجد اندر جان کے منع فرما دیتے جی مسجد ان کی مقدس جگہ اتنے جا کے اور تو منع فرما دیتا گیا حالات ہی وجہ تھی چودہ سو سال قبل حالات کہتے سن اور اج حالات کہتے ہیں ایسی خود اس چیز کا موازنہ کرنا ہے ان کو دور صحیح عمر پاک دا وہ دور ہے صحیح عمر پاک فرمانے نے اگر امت زمانے کے اندر نئے خوراک کے کنارے کتا پیاسا مر گیا عمر کل بروز کا مزہ بھی حساب دے رہا ہے ایڈا آدر خلیفہ ہو گئے اس کے دور کے اندر عورتوں کو بس سے جان کی پابندی ہے کتنا آ گیا ہے جب زمانہ ہے ہی سراپا کتنا بن چکی ہے تو پھر عورتوں کا سکول ہو کالج دفتر اندر نوکریاں کرنی رہی ہیں بیچیاں کر ہیں پھر اس سے نوکریاں جتنے بھی معاملات بعد میں چلتے رہے پے یہ سارے معاملات جڑے انسان کی گھر کے بنا بھائی میں خود اپنے مشاہدے کی گل کرنا میں تکیا ہے کیونکہ محمد صدر کوٹلے امر جان لگا کا اپنے کام کے سلسلے سے دکان سے بیٹھے ہو چھٹی کا ٹائم ہو گیا سکول دیا لڑکیاں دکان کے اگے دو چار پانچ سات کھڑوتی ہوئی کیوں اپنی گڈی کا انتظار کر کرتی ہوتی ہیں پھر دکان کے سسٹنڈے لگتے ہوتے کپا مارتے ہیں اور خرچہ مارتے ہیں گو کی اپنی ہوں نے ہوتی انہوں نے ہے نا کہ نہیں انہوں نے وہ اتنے بہ کے گپا مارتے ہیں انہوں نے کچا مارتے ہیں فلاں انج فلاں انج فلاں انج فلاں انج یہ میرے تھی مائی برتن امریکہ ہے تو بہت جانتا ہے کیونکہ سارے تو یہ جاگ کی سارے شوب کی ہٹ کے ہے نا یہ امریکہ باہر پھرتا ہے تو موبائل بننے بیٹھے ہیں بہت بہتر جانتے ہیں انہیں چیز بہت یہ جانتے میں نہیں جانتا کہ جن برائی اس ذریعے پھیلائی جا رہی ہے یہ برائی کا انتہائی بڑا وا سبا پے فتنے کا سبا پے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عورتوں واسطے مردوں واسطے من جو خطرہ ہے وہ عورتوں کے فتنے کا نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور مردوں واسطے جڑا فتنہ میں چھڑ کے جا رہا ہوں جا فتنہ باقی ہے ان واسطے وہ عورتوں کا فتنہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام فرما دے انہوں واسطے عورتیں جہاں نے یہ فتنا پھر تسی اور اسی یہ کس طرح کہہ سکنا کہ فتنا نہیں حضرت ابو نسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے کہ اسی ابو یو فرما دے کہ ابو نسر بن حارت رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شیخ کامل اللہ دے ولی انہوں نے نال تھا آپ کے سامنے ایک عورت آئی ایک لڑکی آئی حسین و جمیل انہیں پوچھا کہ بابے حرب کدھر ہے آپ نے انہوں دس دیتا فرما دے کہ سامنے بابے حرب ہے اور لڑکی چلی گئی فرماتے ہیں کہ دوسرے سوال ایک بچہ آیا لڑکا آیا امرت آیا جی داڑھی نہیں آئی ہے جی داڑھی کو امرت کیا جائے شریر کے اندر انہوں نے کہنے امرت اس کی داڑھی نہیں آئی انہیں پوچھا کہ باب حرب کدھر ہے آپ نے اکھان بند کر دیا سر نیما کر دیا ابو نصر فرمانے نے سن بلایا اپنے والے ادھر ساری گل سن کہنے آیا قرآن سامنے بابے رب کا دروازہ ہے سامنے بابے ہر ہر پہ جا وہ چلیا گیا فرما نے سی باہر کے شیخ کو پوچھا کہ شیخ عورت آئی ہے تھی دروازہ دس دیتا ہے لڑکا آیا ہے تھی موشی اختیار کر لیے نظر نیمیاں کر لیا نے معاملہ کیے ہے کیے شیخ فرما نے کہ عورت کے نال ایک شتان ہوتا ہے عورت کے نال کن شتان ہوتے ہیں ایک شتان ہوتا ہے کہ جو امرت ہوتا ہے وہ دو شتان ہیں فرماندے کہ میں ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت پڑھی ہے وہ فرماندے نے روایت کے مطابق کہ امرت لڑکے نال دس شکان ہوتے ہیں ایک شیطان ہے وہ مان نہیں پہننے دس ہونا اس کا کی ہو امباب کے سرکار ضرور اس کی ہے کہ اسی اپنی فکر بدل جب فکر بدلتی ہے معاشرہ بدلتا ہے فکر خراب ہو جائے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے فکر ٹھیک ہو جائے معاشرہ سیدھا ہو جاتا ہے کیونکہ فکر بدلے بھی سارا معاشرہ سدھا ہو جائے گا جدو تک اسی اپنے فکر بدلے نہیں کرتے اسی دن ب دن گمرائی تباہی اور بربادی دیوار چلتے لگے جانتے اللہ باہر شریف سانوں کامل ہدایت کامل ایمان عطا فرمائے کریم مات علیہ سر السلام کے فرمان کے مطابق جلد گزار کے توفیق عطا فرمائے حق بوئی کی توفیق عطا فرمائے حق سون کی توفیق عطا فرمائے حق سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے حق جو دے عمل کرا ہو کے زندگی گزار کے توفیق عطا فرمائے احباب زندگار سید رحمت الباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیابی رسول نے میر المومنین نے حق گوئی نو قبول کرنے والے نا آخری کل تو میں مطلب کرنا کام ہے آپ اپنے ساتھ ادھر بیٹھے مضافہ بن جمع رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رسول گئے آپ خلیفہ وقت نے آپ پریشان بیٹھے کے میر پریشان کی ہو کہ میں گل پریشان ہوں کہ میں ہو برائی کرا میری عوام میری ریا میرے اپنا میر مومنین منی ہونے کے ناطے اپنا وڈیرا ہونے کے ناطے منتھ روکے نہ میں برائی کرتا رہا وہ میری ہزار کرتے رہا کہ سا وڈیرا ہے کہ میں کہ تباہی مارنا چلیا جا پھر آپ فرما دے کہ اگر تھی تباہی گل چلے تو غلط رستہ اختیار کیا تو ابھی تمہیں روکا گے تمہیں روکا دے آپ فرما دے اگر میں نہ رکیا میرے کو طاقت ہے میرے کو باور ہے نہیں ہوں نہیں نقلی میں وقت میں نہ رکیا آپ فرما دے خدا کی قسم سے تمہیں تلوار نہ روکا گے تلوار کھ کے تھوڑے ٹوٹے کر دیں گے تھوڑی گردن کان کی جدا کر دیں گے جی تھی برائی سے نہ رکے غلط رستے پہ چلے کہ آپ کے آپ نے غصہ نہیں کیتا تو امیر کام ریا کا بندہ ہو کے کرتا ہے سمر بند تو ٹوٹے کر دیں آپ فرماج نے الحمد للہ ساری سارے اس میرے سونے رب دیا جن نے مجھے ان چنگے ساتھی عطا فرمائے نے کہ میں ٹیڑا ہو پیڑا سیا کر یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے جب حق کی گل کی جائے گو ہوے عمل کا نہ ہو لیکن انہوں دل غصہ نہیں کر لگا اسے چہرے سے سروٹ نہیں لگی انہیں پسینا نہیں لگا ایک گل میرے خلاف ہے وہ خوشی قبول کرے گا کہ مجھے گل حق بھی لبھی ہے قبول کرے گا غصہ نہیں کرے گا یہ مومن کی شان ہے یہ یاد رکھا جی مومن وہ ہوے حق کی گل سن کے قبول کرے غصہ نہ کرے عملی کتاب ہر بندے چاہیے میرے بھی ہے تھوڑے بھی ہے لیکن جہاں بندہ حق کی گل سن کے غصہ کرے وہ سمجھو بےمانا ماں ایماندار نہیں ہو سکتا اللہ وحدہ لا شریک سب سب محمد توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جناب ماہ کرنے